اسوے رسول الحمد للہ نحمد نسلی علی رسول کریم شکر و تعریف سراسر اسی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا دیکھنے سننے اور سوچنے سمجھنے کی نعمتیں عطا فرمائی اختیار کی امانت سپرد کی اور ہماری ہدایت کے لیے رسالت کا سلسلہ قائم کیا اور سلام و عقیدت کی نظر اس کے اس آخری رسول کی خدمت میں کہ جس نے ہمارے رب کی ہدایت ہم کو پہنچائی ہم کو اللہ کی طرف بلایا خوشخبری دی اور خبردار کیا اور ہر سانس ہماری تعلیم اور صحیح راہ زندگی پر ہماری رہنمائی کا کام کرتا رہا بحیثیت قائد اور معلم بھائیوں اور دوستوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک روشن اور ایک چمکتے ہوئے چراغ کی مانند ہے سراجن منیرہ سورة الحضاب 46 انہی الفاظ سے قرآن نے سورج کی مثال بھی دی ہے سورہ نو نبا سورج توانائی حرارت اور زندگی کا ایسا بھرپور خزانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پر اپنی ساری مخلوق کے لیے زندگی حرارت اور توانائی کے حصول کا سرچشمہ بنا دیا ہے اس کی شعائیں ہر طرف سے اور ہر رخ یکساں طور پر ان نعمتوں کا خزانہ لے کر ضیافکن ہوتی ہیں اس کا کوئی رخ ایسا نہیں جس کو دوسرے پر ترجیح ہو بلکہ سوچا جائے تو اس کے وجود کو مختلف خانوں میں تقسیم کرنا ناممکن ہے اور نہ شاید مناسب اور قرین انصاف یہی حالت حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے انسانیت کے لیے زندگی اور گرمی کا سرچش میں آپ ہی ہیں آپ کی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے سورج کی طرح جس پہلو سے دیکھ لیجئے جس رخ پر نظر ڈال لیجئے ایک یکساں روشنی اور ہدایت کا سامان ہے صرف ایک دینا کافی ہے کہ آپ رسول اللہ کے بحیثیت رسول اللہ آپ نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا جو بلا شبہ ایک عظیم کارنامہ ہے بحیثیت رسول اللہ آپ کا پورا ہمارے لیے قابل اتباع اسوا ہے فکر و نظر کے لیے مدار علم قلب و روح کے لیے سامان و سکون عمل کے لیے نمونہ اس خزانے سے ہم کن جواہرات کو منتخب کریں کن سے اپنی جھولی بھریں اس چمن سے کہ ان پھولوں کو اپنے گلدستے کی زینت بنائیں یہ فیصلہ کرنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے مشکل اس لیے کہ خزانہ لا محدود ہے اور ہمارا دامن محدود کچھ لیں گے تو کچھ چھوڑیں گے نگاہ اس کی بھی اسیر رہے گی دل اس میں بھی اٹکا رہے گا مشکل یہ نہیں کہ کیا لیں مشکل یہ ہے کہ کیا چھوڑیں آسان اس لیے کہ جو کچھ بھی لیں گے وہ کسی طرح اس سے کمتر نہ ہوگا جو چھوڑیں گے بہرحال اپنے دامن کی تنگی اپنی نظر کی محدودیت اپنی وقتی اور زمانی ضرورت اور اپنے مطالعے اور فیض یابی کی سہولت کی وجہ سے ہم مجبور ہوتے ہیں کہ حضور کی زندگی کو خانوں میں تقسیم کریں کبھی بحثیت دائی کبھی بحثیت سپے سالار غرض اس چراغ کی روشنی مختلف حیثیتوں سے حاصل کرنے کی کوشش کریں آج میں آپ کو اس نعمت ہدایت میں اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہوں جو میں نے حضور کے قائدانہ اور معلمانہ زندگی پر غور کر کے اپنی جھولی میں جمع کی ہے کل کی نسبت سے تو یہ بہت قلیل ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے اس کا بھی کچھ حصہ ہی اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں گا لیکن میری اور آپ کی جو تنگ دامنی اور قلت استعداد ہے اس کے لحاظ اس کے لحاظ بہت ہے اور عمل کرنے کا ارادہ ہو تو ایک بات بھی کافی ہے سورج کی ایک شعبی گل خوابدہ کو جگہ دینے اور اس کو رنگ و بو سے مزین کر دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے جہاں یہ بات صحیح ہے کہ رسول اللہ کی زندگی کو مختلف خانوں میں تقسیم کر کے آپ کی حیات طیبہ کے ساتھ انصاف کرنا آسان کام نہیں اور معلم و قائد کی حیثیتوں میں فرق امتیاز ناممکن ہے اس لیے اول آپ بھی معلم اور حادی تھے اور آخر بھی اور قیادت اسی تعلیم کی خاطر تھی وہاں یہ بات بھی ہے کہ تعلیمی رسالت کا بنیادی فریضہ ہے تعلیمی سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوا رسالت کے اول لمحے سے ہی اپنی آخری سانس تک آپ انسانوں کو آیات اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے رہے اور ان کی شیرہ بندی بندی کر کے انہیں انہی آیات اور کتاب اور حکمت کے مطابق زندگی کی شہراہ پر ان کی قیادت کرتے رہے سورج نکلتا ہے تو لوگ جاگ پڑتے ہیں زندگی کا قافلہ رواں ہوتا ہے قلب و جسم میں تحریک پیدا ہوتی ہے لوگ اپنے فرائض منصبی کی تکمیل میں لگ جاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراج منیر نے اس پہلو سے ہمارے لیے کیا روشنی چھوڑی ہے یہی آج کا موضوع ہے کہ ہم بھی آج اسی تگ و دو میں مصروف ہیں کہ اپنے قافلہ زندگی کا سالار حضری کو بنائیں قافل زندگی کا سالار حضور ہی کو بنا لیں اور وہی فریض رسالت انجام کی کوشش کریں جس کے لیے حضور نے اپنی ساری زندگی لٹا دی قرآن اور سیرت نبوی کا تعلق ایک بات اور بھی واضح کر اس اس وقت میں اپنی بات صرف ان پہلوؤں تک محدود رکھنا چاہتا ہوں جن پر قرآن سے روشنی پڑتی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اختصار پیش نظر ہے اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح قرآن اور سیرت مبارک کی مبارکہ کے درمیان جو گہرا تعلق ہے وہ سامنے آ جائے عام طور پر ہم ان دونوں کو دو بالکل علیحدہ چیزیں سمجھتے ہیں اس لیے کہ سیرت میں ہمیں سارے بیانات راویوں کے ملتے ہیں اور قرآن ساری تاریخی زمانی اور مکانی تفصیلات سے تقریباً خالی ہے محمد کا نام بھی دو ہی جگہ آیا ہے بالعموم سیرت نگار قرآن سے استشہاد کم ہی کرتے ہیں اور مفسرین قرآن کی روشنی سے قرآن کے لانے والے کی سیرت اجاگر کرنے پر کما حقہ توجہ نہیں دیتے جو کچھ تھوڑا علم مجھے ہے اس کی بنیاد پر میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ سیرت کی بہترین کتاب قرآن ہے اور قرآن کی سب سے عمدہ تفسیر سیرت نبوی ہے قرآن سیرت کا بیاں ہے اور سیرت قرآن کا جیتا جاگتا ماڈل اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کو قرآن کی صحیح ترین تفسیر پڑھنا ہو قرآن کو جیتا جاگتا دیکھنا ہو الفاظ کے بجائے عمل کی زبان میں پڑھنا ہو اس کو چاہیے کہ ابن کثیر کشاف راضی وغیرہ سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے اس زندگی کو جس کا آغاز اقرا سے جا کر وہ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو اپنے اندر جذب کر لے تو قرآن کو جذب کر لے گا اسی طرح جو محمد رسول اللہ کو دیکھنا چاہے وہ ابن ابن حشام اور ابن سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کرے واقعات اور سوانی تفصیلات و سے ہٹ کر کہ ساری چیزیں کتابوں میں مل جائیں گی وہ یہاں آپ کی کیفیات صفات کردار اخلاق مقاصد مناج سب کچھ پالے گا خصوصاً آپ کی سیرت بحیثیت معلم وہی اور قائد تحریک اسلامی کے اس لیے کہ قرآن کی تو ایک ایک آیت ہر ہر لفظ آپ کی ان حیثیتوں سے گتا ہوا ہے ان کا مرقع ہے قرآن میں سیرت کس طرح پڑھی جائے مشکل یہ پڑتی ہے کہ قرآن جو کسی پہلو سے بھی کسی عام کتاب کی طرح نہیں ہے سیرت پر بھی عام رائج طریقہ اور انداز کے مطابق یہ منظب کتاب نہیں ہے جس میں موضوعات باندھے گئے ہوں ابواب قائم کیے گئے ہوں سرخیاں لگائی گئی ہوں پیراگراف موجود ہوں اشاریہ تیار ہو اور آدمی تلاش کر کے معلوم کر لے کہ بحثیت معلم اور قائد آپ کی خصوصیات اور کردار کیا ہیں اس کے لیے قرآن کے انداز سے آگاہی ضروری ہے میں قرآن میں سیرت پڑھنے کے لیے اور معلومات اخذ کرنے کے لیے جو طریقہ میتھڈالوجی اختیار کرتا ہوں اس کے دو اصول ہیں پہلا یہ کہ کلام پاک میں جو ہدایت اور احکام دیے گئے ہیں جن کے مخاطب خود نبی کریم کی ذات ہے یا یہ رسول یا یہ نبی یا آپ کے ساتھ مومنین کی جماعت ہے یا آمنو دراصل آپ کی زندگی میں جاری و ساری تھے آپ کا عمل ان کے مطابق تھا آپ کی سیرت ان کا مظہر تھی اس بات کو اگر چہ سیرت کی کتابوں سے واقعات لا کر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی دلیل خود قرآن میں بھی ہے ایک یہ کہ آپ اول المسلمین اور اول المومنین تھے سب سے بڑھ کر سب سے پہلے عمل کرنے والے اور ماننے والے دوسرے کہ آپ کے قول و فعل میں تضاد نہ تھا جو کلام آپ کی زبان پر جاری ہوتا تھا ممکن نہ تھا کہ آپ کا عمل اس سے مختلف ہوتا آپ نے کبھی اپنے رب کے حکم سے روگردانی نہیں کی تیسرے کہ آپ کو صرف بلغ کا ہی حکم نہیں ملا تھا بلکہ شاہد کا منصب بھی سپرد ہوا تھا اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو ذکر یا تسبیح یا تکبیر یا قیام لیل کی جو ہدایت ہے تو ہم اس کو یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ آپ ذکر تسبیح قیام لیل میں مشغول رہا کرتے تھے اس طرح اگر جہاد کا حکم ہے تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ نے جہاد کیا یا اگر آپ کو مشورہ نرمی عفو درگزر اعراض جاہلین کی تعلیم دی گئی تو دراصل آپ کی سیرت میں ساری چیزیں موجود تھیں گویا احکام و ہدایت کے پیرائے میں بیان سیرت ہے اور جہاں قرآن نے خود ہی آپ کی صفات کا ذکر کر دیا ہے وہ تو واضح ہی ہے دوسرا یہ کہ قرآن میں جہاں واقعات پر تبصرہ ہے گفتگویں ہیں مجادلات ہیں آپ کو تسلی و سہارا دیا گیا ہے یہ سب بھی اپنے انداز میں آپ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کا بیان ہے مثلا اگر قرآن کہتا ہے کہ فلا حضوم کا قولہم ان آیات ان کی بات کہ آپ کو رنجیدہ و غمگین نہ کریں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پروپیگنڈے کا ایک طوفان تھا تمسخر اور استحضا تھا آپ بحثیت انسان رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے تھے اور ہدایت ہلائی کی ٹھنڈک سے پھر اس رنج و غم کو جھٹک کر تعلیم و دعوت کے کام میں لگ جاتے تھے یہ پورا بیان ٹھیک اسی طرح قرآن کے الفاظ میں نہیں ہے لیکن الفاظ کے پیچھے یہ پوری تصویر جھانک رہی ہے اور اس کو بغیر دیکھے گزر جانے سے فہم قرآن نامکمل رہ جائے گا اور سیرت سے بھی شناسائی نہ ہوگی تمہید لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے اور ابھی ایک اہم بات باقی ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بحیثیت دائی معلم قائد یا یوں کہیے کہ بحثیت رسول آپ نے ہر کام جو کیا ہر قدم جو اٹھایا ہر پالیسی جو اب بنائی ہر رویہ جو اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ بذریعے وہی آپ کو پہلے سے بتا دیتا تھا آپ کو پہلے سے ہی ہدایت کر دی جاتی کہ اب یہ کرو اور اب وہ وہ کرو فریض رسالت کی ادائیگی میں جہاں آپ کو عملی مسائل اور مراحل درپیش آتے جہاں پالیسی سازی ہوتی حکمت عملی وضع کرنی ہوتی فیصلہ کرنا ہوتا دو راہوں میں سے کسی ایک راہ کا انتخاب کرنا ہوتا وہاں آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا تھا کہ کیا کرنا ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی نہ تذب نہ سوچنا پڑتا نہ عقل سے کام لینا پڑتا میرا خیال اس سے مختلف ہے واللہ عالم بالصواب اور اگر میرا خیال غلط ہے تو اسے معاف فرما دے اور کم سے کم اشتہاد کا ایک اجر میرے لیے محفوظ کر دے میری رائے میں ایسا سمجھنا قرآن شواہد اور تاریخ دلائل کے بھی خلاف ہے اور نبی کریم کی عظیم شخصیت کے ساتھ بے انصافی بھی ہے آپ کی حیثیت مٹی کے ایک مادھو کی نہ تھی آپ تو سب سے بہتر انسان سب سے زیادہ حکمت و عقل کے مالک سب سے بہتر اخلاق کے حامل انسانیت کے گلے سر سب تھے قرآن کے بارے میں یقیناً میرا ایمان ہے کہ آپ نے لفظ و معنن اس کو وصول کیا اور ویسا کا ویسا ہی پہنچا دیا لیکن جس قلب و شخصیت کو قرآن جیسے عظیم شے حاصل کرنے کے لیے منتخب کیا گیا وہ قرآن جو پہاڑ پر بھی اترتا تو پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا وہ قلب و شخصیت خود خود کتنی عظیم ہوگی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تبلیغ قرآن کا قیام قرآن کی تفصیلات کا تعین قیام دین کی تحریک کو چلانا یہ سارے کام آپ نے اپنے اشتہاد اپنی حکمت اپنی کامل ترین عقل اور اپنے رفقا کے مشورے سے کیے ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تھے اس کی حفاظت میں تھے آپ کا سین مبارک علم و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا تھا آپ کی رضا رضا الہی سے ہم آہنگ اور ہم رنگ ہو چکی تھی ہم جیسے انسانوں کے برعکس آپ اس سے پاک تھے کہ کوئی فیصلہ اللہ کی مرضی کے خلاف کریں اور بعض معاملات میں آپ کو پہلے یا بعد وہی وہی غیر ملتو سے بھی ہدایت ملتی لیکن ان سب باتوں کے ساتھ آپ انسان بھی تھے اور انسانوں کی طرح معاملات پر غور و فکر فیصلہ سازی پریشانی غیر یقینیت اور اسی نوعیت کے سارے مراحل سے گزرتے تھے آپ نے پوری تحریک کی زندگی میں بڑے بڑے فیصلے ہدایت قرآن اور اس حکمت الہی کی روشنی میں جو آپ کے قلب میں رکھ دی گئی تھی اپنے ساتھیوں کے مشورے کیے تحریک کی راہیں متعین کی آگے بڑھی یہ بات اہم اس لیے ہے کہ اس کو سمجھے بغیر آج کے عملی مسائل میں قرآن و سنت سے دو ٹوک فیصلے حاصل کرنے کی رومانوی خواہش کا علاج نہیں ہو سکتا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے لیکن ان دونوں کے درمیان بھی ایک وسیع میدان ہے اور حرام و حلال کو عملی جامہ پہنانے کی جد و جہد میں عملی اقدامات نور رسالت کی روشنی میں اپنی فکر و عقل ہی سے کرنا ہوگا میرے پاس اپنی اس رائے کے لیے دو بنیادیں ہیں اول ایک کہ آپ کی تحریک زندگی کے بیشتر فیصلوں پر قرآن میں مختلف انداز میں تفسری کیے گئے ہیں اور بعد میں کیے گئے ہیں یہ فیصلے بڑے اہم فیصلے تھے انہوں نے انتہائی نازک مواقع پر تحریک کا رخ متعین کیا ظاہر ہے کہ آپ ہر فیصلے پہلے سے دی ہوئی باز خدائی ہدایت کے مطابق کر رہے ہوتے تو یہ بات کے تبصرے بے معنی ہو جاتے یہ بالکل ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے واضح ہدایت دیتا کہ بدر کے موقع پر کس کا رخ کرو قافرے کا یا لشکر کا بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرو عہد کے موقع پر شہر کے اندر رہو یا باہر نکلو منافقین کے عذرات قبول کرو یا نہ کرو لیکن اس نے ایسا نہیں کیا یہاں تک کہ اذان جیسا معاملہ بھی مشورے سے طے پایا اور سب سے بڑھ کر آپ کی جانشینی کا معاملہ بھی مسلمانوں کی رائے پر چھوڑا گیا ان کی عقل و فکر کے لیے اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی تھی اور ان کی ذمہ داری اور اختیارات کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے مزید یہ کہ اگر بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت آئی تو یہ امر بیان کر دیا گیا مثلا غزوہ احزاب کے بعد بنو قریضہ کی طرف پیش قدمی آپ نے بتایا کہ علیہ السلام تشریف لائے یا صلح حدیبیہ کا واقعہ جب بڑے بڑے صحابہ کو اطمینان نہ تھا تو آپ نے بتایا کہ اللہ کا حکم ہے دعا ہمارے لیے ساری روشنی آپ کے اسوے میں ہے آپ کا اسوا ہمارے لیے قابل اتباع ہے اس لیے کہ آپ ایک انسان تھے اور آپ نے اپنی تحریک ایک انسان کی طرح چلائی جب مخالفین نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو اپنا رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا تو قرآن نے یہی جواب دیا کہ اگر زمین میں چلنے پھرنے والی مخلوق فرشتوں پر مشتمل ہوتی تو ان کے لیے فرشتہ آتا کیونکہ انسان ہے اس لیے ان کے لیے وہی انسان آیا جو کھاتا پیتا ہے بازاروں میں چلتا ہے انسان اپنے جیسے انسان کا ہی اتباع کر سکتا ہے یا کرنے کی سوچ سکتا ہے اور اس جیسا بننے کا امکان بھی محسوس کر سکتا ہے ما فوق البشر کے کارنامے کی وہ صرف تحسین کر سکتا ہے یا اس سے مرحوم ہو سکتا ہے اگر ہم یہ محسوس کریں کہ ساری تحریک چلانے میں آپ کی حیثیت ایک ایسی مشین کی طرح تھی جس کا اپنا کوئی اختیار اور دخل بالکل نہ تھا یا دراصل آپ کے پردے میں خدا تھا جو خود تحریک چلا رہا تھا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم یہ بھی محسوس کریں گے کہ اب آئندہ کسی دور میں کوئی تحریک نہیں چل سکتی کیونکہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا کہ وہ ہر معاملے میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر سارے فیصلے کرتا رہے لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ آپ نے ساری تحریک بالعموم اشتہاد اور مشورے سے چلائی تو اگر چہ ہم آپ کی گردپا تک نہیں پہنچنے کا نہیں سوچ سکتے نہ آپ کے اصحاب کے مقام کا تصور کر سکتے ہیں لیکن خدا کی بندگی اور تحریک کے حد تک ہم آپ جیسا بننے کی کوشش میں لگ تو سکتے ہیں عشر عشیر ہی صحیح ہزاروں لاکھوں ہزارواں لاکھواں حصہ ہی صحیح کسی حصے کی تمنا تو کر سکتے ہیں اس کا خواب تو دیکھ سکتے ہیں یہی تمنا ہے جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی در تک لائی ہے تاکہ ہم آپ کی تعلیم و قیادت کے طرز و طریق سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکیں